غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر